داود بن سبار مزنی نے مذکورہ سند سے اسی کے ہمانہ بیان کیا اور اس میں اضافہ کیا اور جب تم میں سے کوئی اپنی کسی لونڈی کی اپنے غلام سے یا نوکر سے شادی کر دے تو اب اس کی ناؤ سے گھٹنوں کے مابین کی طرف نہ دیکھے امام ابو داود رحمہ اللہ کہتے ہیں وکی کو شیخ کے نام میں وہم ہوا ہے در حقیقت صبار بن داود ہے ابو داود تیالسی نے یہ حدیث روایت کی ہے تو اس کا نام ابو حمزہ سوار سیرفی ذکر کیا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر چار سو چھیانوے